حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور ان قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا خوشبختی ہے اجنبیوں کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو بہتر